ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے تپے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تفے ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے تفے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تفے گلشن ہرے بھرے گئے اسی نور کے تپے دونوں جہاں سجے ہیں اسی نور کے تپے اس نور کا سے ابد تک ہے سلسلہ یہ نور وہ ہے جس کا طرف دار ہے خدا گا گا سما بنے ہیں اسی نور کے تپے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تو پہ آیا گراگ راست دکھانے کے واسطے بندوں کو ان کے رب سے ملانے کے واسطے آیا گیراگ راست دکھانے کے واسطے بندوں کو ان کے رب سے ملانے کے واسطے بنیاد بت کتوں کی گرانے کے واسطے رسم و رواج کفر مٹانے کے واسطے انسان کو بندگی کا سلیقہ سکھائے گا یہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا انسان کو بندگی کا سلیقہ سکھائے گا یہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا سما بنے ہیں اسی نور کے تو پیر تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تو پیر لایا گئے اپنے ساتھ مساوات کا نظام اس کی نظر میں ایک ہے آقا گو یا غلام لایا گئے اپنے ساتھ مساوات کا نظام اس کی نظر میں ایک ہے آپا گو یا غلام شہو گئے اس کا محبت ہے اس کا کام بدلے گا ظلم و جور کے انداز یہ تمام لوگوں کے دل سے زنگ کدورت چھڑائے گا دختر خوشی کی رسم جہاں سے مٹائے گا غار زو بنے گے اسی نور کے کپڑے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تفے گفتار نا جواب ہے کردار بے نظیر حامی ستم زدوں کا یتیموں کا دستگیر گفتار نا جواب ہے کردار بے نظیر ستم زدوں کا یتیموں کا دستگیر ہلکا بگوش اس کے ہے کیا شاہ کیا فقیر انسان رہ سکے گا نا انسان کا سیر بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا یہ اپنے دشمنوں کو گلے سے لگائے گا بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا یہ اپنے دشمنوں کو گلے سے لگائے گا سما بنے گے اسی نور کے توپیر تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تپے لایا ہے اپنے ساتھ مساوات کا نظام کی نظر میں ایک ہے آقا ہو یا محبت ہے اس کا کام بدلے گا ظلم و جور کے انداز یہ تمام لوگوں کے دل سے زنگے کدورت چھڑائے گا دختر خوشی کی رسم جہاں سے مٹائے گا لوگوں کے دل سے زنگے کدورت چھڑائے گا دختر خوشی کی رسم جہاں سے مٹائے ہر سو سما بنے ہیں اسی نور کے تفے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تفے پیغام حق یہ سارے جہاں کو سنائے گا کو رش کے گلستہ بنائے گا پیغام حق یہ سارے جہاں کو سنائے گا کو رش کے گلستہ بنائے گا ہر گام رحمت در سے اخوت سکھائے گا دے گا کچھ اس ادا سے یہ پیغام دوستی ذہنوں سے دور کر دے گا صدیوں کی دشمنی دے گا کچھ اس ادا سے یہ پیغام دوستی ذہنوں سے دور دور کر دے کسدیوں کی دشمنی عرض و سما بنے ہیں اسی نور کے توفی تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے توفی یہ صاحب جمال ہے یہ صاحب کمال خوش دل ہے خوش پسند ہے خوش خلق خوش خصال یہ صاحب جمال ہے یہ صاحب کمال خوش دل ہے خوش پسند ہے خوش خلق و خوش خصال خلاق دو جگہ کی ہے تخلیق بے مثال ممکن نہیں ہے اس کو کسی دور میں زمانہ روشن کرے گا و ہدایت کے وہ دیے بن جائیں گے سبق جو ہر ایک دور کے لیے یہ روشن کرے گا رشتو ہدایت کے وہ دیے بن جائیں گے سبق جو ہر ایک دور کے لیے گے ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے تپے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تپے یاسی یہی ہے و محمود ہے یہی تاہا یہی ہے شاہد و مشغود ہے یہی یاسی یہی ہے سید و محمود ہے یہی تاہا یہی ہے شاہد و مشبود ہے یہی کامل یہی ہے طاہر و مسعود ہے جو درود مرضی معبود ہے یہی صادق ہے یہ امی ہے خدا کا خلیل ہے آئی ندار جلوہ رب جلیل ہے صادق ہے یہ امی ہے خدا کا خلیل ہے آئی ندار جلوہ رب جلیل ہے عرض و سماج بنے ہیں اسی نور کے تفیل تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تفیل اس نور کے نثار محمد ہے اس کا نام اس کا پیام خالق اکبر کا ہے پیام اس نور کے نثار محمد ہے اس کا نام اس کا پیام خالق اکبر کا ہے پیام سردار کائنات ہے نبیوں کا سے بلند ہے اس نور کا مقام آیا ہے اور نہ آئے گا اس شان کا نبی دنیا میں بھی انیس ہے اقبا میں بھی بلے آیا ہے اور نہ آئے گا اس شان کا نبی دنیا میں بھی انیس ہے اقبا میں بھی بلی عرش و سما بنے گے اسی نور کے توفیے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے توفیے بے شک یہی ہے با اسے تخلیق کائنات چمکے گا اس کے حسن سے ہر گوشائے ہیں بے شک یہی گئے پا اسے کائنات چمکے گا اس کے حسن سے ہر حیات راسخ ہے اس کا قول تو سچی ہر ایک بات دل میں ہے اس کے رحم نظر میں ہے التفاق اس کے کرم کی حد ہے نہ کوئی حساب ہے جس پر نگاہ ڈال دے وہ آفتاب ہے اس کے کرم کی حد ہے نہ کوئی حساب ہے جس پر نگاہ ڈال دے وہ آپ تاب ہے ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے پیر تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے آیا ہے مفلسوں کی حمایت لیے ہوئے مظلوم بے کسوں کی محبت لیے ہوئے آیا ہے مفلسوں کی حمایت لیے ہوئے مظلوم بے کسوں کی محبت لیے ہوئے اہل گناہ کا حق شفاعت لیے ہوئے سارے جہان کے لیے رحمت لیے ہوئے ہوگا اسی کی ذات پہ قرآن کا نزول وہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول ہوگا اسی کی ذات پہ قرآن کا نزول وہ آخری کتاب یہ آخری رسول ہوگا اسی کی ذات پہ قرآن کا نزول وہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول یہ آخری رسول یہ آخری رسول